حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یمن والے یا لم لم سے احرام باندھیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو باون